حضرت ابو الحسن مولا بنو نوفل رحمہ اللہ سے روایت ہے انہوں نے کہا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما سے پوچھا گیا کہ اگر غلام اپنی بیوی کو جو کسی کی لونڈی ہو دو طلاقے دے دے پھر وہ دونوں آزاد ہو جائیں تو کیا وہ اس سے دوبارہ نکاح کر سکتا ہے انہوں نے کہا کہا ہاں ان سے گیا آپ یہ مسئلہ کس سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فیصلہ کیا تھا حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے فرمایا ابو الحسن نے اپنی گردن پر بہت بڑی چٹان اٹھا لی ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار بیاسی